اے اپنے پیاروں کے جنازوں کی طویل قطاروں کے ساتھ ساتھ چلنے والے پرعزم ہمت نہ ہارنا دل نہ چھوڑ بیٹھنا کہ سنو افق کے اس پار سے تمہارے پیارے تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں اگر میں ستم کی گھور رات غم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ 你们明天 ستم کی گھوڑے رات ہے کاش کاشمیر میں ستم کی گھوڑے رات نغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے نغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچ کاشمیر میں ستم کی گھوڑے رات میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی ہی خون خون ہے میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہے مگر مجھے نہ خوف ڈر نہ غم نہ کچھ جنون ہے مگر مجھے نہ نہ خوف ڈر غم نہ کچھ جنون ہے مجھے تو اپنی قبر میں سکون ہی سکون ہے میری میں میں رنگ نور کی برات ہے ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات کائنات ہے ہےش میرے میں ستم کی گھوڑ رات ہے لگم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے سبھی کے انتظار میں ہے یوں بھی واس تو اجل سبھی کے انتظار میں ہے یوں بھی واس تو اجل ہے موت کی پکار تو سبھی کے واسطے اٹل ہے موت کی پکار تو سبھی کے واسطے حل رہے خدا میں جان دو یہی ہے مسئلے کا حل کبھی بنا نہیں جسے وہ بس خدا کی ذات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگر کاش میرے میں ستم کی گوری رات ہے لغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے اے غازیوں بڑھے چلو شہادتوں کی راہ میں اے غازیوں شادیوں بڑھے چلو شہادتوں کی ناہ میں رہے جو منزل رضا رب اگر نگاہ میں رہے جو منزل رضا رب اگر نگاہ میں بلند مرتبہ ملے گا اس کی بارگاہ میں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگر سے کا خدا تمہارے تم ہندوؤں کے مور چے بڑھے چلو ہندوؤں کے مورچے پھلاگتے بڑھے چلو دعائے پتہ اپنے رب سے مانگتے بڑھے چلو دعائے پتہ اپنے رب سے مانگتے بڑھے چلو چمن میں تم سروں کے پھول ٹانگتے بڑھے چلو مجاہدو تمہارے سر پہ تو خدا کا ہاتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگر کاش میری ملا ستم کی گھور رات ہے علم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے اے ناز کاشمیر میں بپا ہے آج کربلا اے ناز کاشمیر باپا والا کے ماؤ بہنوں بیٹھے ہے گلا ماؤ بہنوں بیٹیوں کا ہے گلا دے اپنی بوند بوند سے مجاہدوں کو حوصلہ میری جھیل ڈل کے اب تو ڈل نہیں پڑا میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کاشمیر میں ستم کی گھور رات ہے اگرچہ کاشمیر میں ستم کی گھور رات ساتھ ہے نغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے نغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے ساری کائنات جس طرح اہل پاکستان کے دل عالم اسلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں اسی طرح عرض کشمیر کا ذرہ ذرہ امت مسلمہ کے دل کی طرح دھڑک رہا ہے کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام تیرے متوالوں کا کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام تیرے متوالوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے بازی کے رکھوالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام تیرے متوالوں کا کشمیر دلہ دلہ ہے اسلام تیرے متوالوں کا ہر سازش آج برہمن کی پیروں سے کچل بھی جائے گی ہر برہمن کی پیروں سے کچل دی جائے گی اب ہر مظلوم ہری جل کی تقدیر بدل دی جائے گی اب ہر مظلوم ہری جل کی تقدیر بدل دی جائے گی اب ذات پات کی ہر نفرت چٹکی سے مسل دی جائے گی ذات پات کی ہر نفرت چٹکی سے مسل دی جائے گی پاکوش بنا کر پہنیں گے ہم گو ماتا کی کھانا کا کشمیر کشمیر کشمیر کا ہے اسلام کے رحمت والوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے وادی کے رکھ والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا بہلا ہے اسلام کے رحمت والوں کا جب گلیوں اور بازاروں میں شہدا کی سواری آتی ہے جب گلیوں اور بازاروں میں شہدا کی سواری آتی ہے اپنے داروں کی متلاشی تب ماں آتی ہے اپنے کی متلاشی تب ماں آتی ہے ہاتھ ڈھلتے ہی آزادی کے چاند کی باری آتی ہے ڈھلتے ہی آزادی کے چاند کی باری آتی ہے اب سورج ڈوبے گا ڈل میں ظلمت کے خونی سالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا اسلام تیرے مت والوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے دادی کے رکھ والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلا دلا ہے اسلام تیرے مت والوں کا تم جد جہد جاری رکھنا یہ ہے آباد جنگ ابھی تم جد جہد جاری رکھنا یہ ہے آباد جنگ ابھی تم عزم جمع رکھو تو ہوگی ساری دنیا جنگ ابھی تم عزم جمع رکھو تو ہوگی ساری دنیا جنگ ابھی کشمیر اور خالستان ہی کیا ٹوٹے گا ایک ایک انگ ابھی کشمیر اور خالستان ہی کیا ٹوٹے گا ابھی کے ہند کا سارا نقشہ ہے مکڑی کے نازک جالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا ذرا ذرا ہے اسلام تیرے مت والوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے باقی کے رکھ والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا ذرا ذرا ہے اسلام تیرے مت والوں کا ہم لوگ پہ کافی ہیں ہر دم بس دل کے لیے ہم لوگ کافی ہیں ہر دم بس دل کے لیے کشمیر ہمارا دل ہے پھر ہے جان بہادر دل کے لیے کشمیر ہمارا دل ہے پھر ہے جان بہادر دل کے لیے ہر صحرا پار کریں گے ہم آزادی کی منزل کے لیے ہر صحرا پار کریں گے ہم آزادی کی منزل کے لیے کیا خار بھرے رستوں کا ڈر کیا پیروں کے چھالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دریا دریا ہے اسلام تیرے متوالوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے باقی کے رکھ والا کا کشمیر کشمیر کشمیر کا درگا دلّا ہے اسلام تیرے مت والوں کا کشمیر کی گلیوں کے کتے بھی ہندی بھاج گے کشمیر کی گلیوں کے کتے بھی ہندی بھاج بھو گے اس آزادی کی یاد میں اب ہم سارے ہند کو جھونکیں گے اس آزادی کی یاد میں اب ہم سارے ہند کو جھونکیں گے ہم بھارت کے ہر وار کو اپنے جسم کے اوپر روکیں گے ہم بھارت کے ہر وار کو اپنے جسم کے اوپر روکیں گے اب رکنا پھرنے پائے گا اپنے سینوں کی ڈھالوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام میرے مت والوں کا اب دنیا لوہا مان چکی ہے بابی کے رکھ والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام تیرے مت والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ دلہ ہے اسلام تیرے مت والوں کا کشمیر کشمیر کشمیر کا دلہ ہے اسلام مت متوالوں کا کشمیر تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو پڑے پرواز دیتا ہے اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے اٹھو کشمیر کے سرو سمن آواز دیتے ہیں تمہارے ہی تمہیں کہو دمن آواز دیتے ہیں لہو روتے وہ مرغانے چمن آواز دیتے ہیں تمہیں لاشیں وہ بے گورو کفن آواز دیتے ہیں اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے تمہیں کشمیر کے وہ اہل زندہ یاد کرتے ہیں اسیران ستم ستمگا پاب جولا یاد کرتے ہیں غزالان وطن حیران پرشہ یاد کرتے ہیں مسلمانوں تمہیں وہ اہل یاد کرتے ہیں اگر ابھی آزادی کا پرچم تم اٹھاؤ گے حضور داوروں میں شر وہاں کیا منہ دکھاؤ گے اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے وہ دیکھو وادی کشمیر میں گلزار جلتے ہیں تڑپتے ہیں کہیں گل پیر ہنگر بار جلتے ہیں ارم آباد کے وہ زعفرانے دار جلتے ہیں وہ میری جنت عرضی کے سب آثار جلتے ہیں جدھر اٹھی نظر ہونی اللہ جلتے دیکھے ہیں کہاں چشمے پلک نے ایسے گھاؤ جلتے دیکھے ہیں اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا دیتا ہے خدا بھی اہل ہمت کو ہے یقیناً آج جموں و کشمیر کے دیوان مجاہدین شمع آزادی پر قربان ہو جانے کے لیے آتش نمرود میں کودے پڑ رہے ہیں اے اہل بھارت تمہاری اکثریت مجتمع ہو کر اقلیت کی مساجد اور عبادت گاہیں تو شہید کر سکتی ہے اور کمزور مظلوموں کا خون تو بہا سکتی ہے لیکن مزہ تو تب ہے کہ اہل جموں و کشمیر کی طرح کبھی تمہاری اقلیت بھی کسی اکثریت سے اتنی بے سر و سمانی کے ساتھ طویل مقابلہ کر کے دکھائے ارے پلی دو ملی چھو تم تو جموں اور کشمیر کے دیوانوں کے پیروں کی خاک بننے کے لائق بھی نہیں ہو جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے سما آزادی کے ہم پروانے پروانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے جمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے ہند کو بچاڑ کر آج شیر جاگ اٹھے ہیں کر تین رنگ کی تمام جھنڈیوں کو پھاڑ کر دشمنوں کے مورچوں سے اپنے سبز پرچموں کو گاڑ کر اپنے کی گلی گلی سجائیں گے تمام ہند کو اجاڑ کر جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے راستہ محیب ہے ہر قدم پہ دار ہے شریف ہے اور ہمارا قافلہ اس سے بھی عجیب ہے اس قدیم کارواں کا ہم سفر بڑا ہی خوش نصیب ہے جنگ کچھ طویل ہے تو کیا کہ غازیوں کی پتہ تو بہت قریب ہے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شما آزادی کے ہم پروانے پروانے نکلے ہیں کچھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے یہ سماج آج ہے بے گناہ قوم کا ہے ہر گلی میں بھارتی کا راج ہے کھیت کی روش روش میں آگ اور خون کا اناج ہے یہ تمام کچھ ہے پھر بھی ایک ایک سر پہ عزم حوصلے کا تاج ہے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے ہند کی ہواؤں نے ظلم و ستم کی دھوپ چھاؤں نے خون سے بھری ہوئی جبر کی گٹاؤں نے کشمیر کو تباہ کر دیا ہے گچے ان بلاؤں نے لیکن ان کو دی شکست قوم کے پرزم بہن و بیٹیوں نے ماؤں نے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے جس میں شرمہیم ہے کا یہ وار کا قدیم ہے ٹھوکروں سے خیر کی آج شرز و نیم ہے ذات رب کائنات اہل کے لیے رحیم ہے اس کی بارگاہ میں غازیوں کا مرتبہ بلند ہے عظیم ہے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے اے اہل پاکستان کشمیر کی سسکتی ہواؤں کے دوش پر آنے والی اپنی ماں و بہنوں کی آہوں میں پوشیدہ سوال نہیں سنا اور اگر سن رہے ہو تو جواب کیوں نہیں دیتے کہو کہ کشمیر ہمارا ہے اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگ کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگ کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگ تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر اے لوگ تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے اے لوگو جو بھول گئے ہو خود اپنی پہچان اے جو بھول گئے ہو خود اپنی پہچان اٹھ کر زندہ کر ڈالو تم پھر سے اپنی شان اٹھ کر زندہ کر ڈالو تم پھر سے اپنی شان میری میں ہے مومن کا دو ایمان میری آزادی سے ہے تشمیل پاکستان اے لوگوں تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے میرا تو بچہ بچہ ہے غفلت سے بیزار میرا تو بچہ بچہ ہے غفلت سے بیزار بھارت بچ کے نہ جانے پائے ہر سو ہے للکار بھارت بچ کے نہ جانے پائے ہر سو ہے للکار اے وہ لوگ جو مدت سے ہو میرے حقدار پیش کرو بھر کر اپنے منصب کا کردار اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر کشمیر لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے باطل تو بالا ہو جائے حق رہ جائے دے باطل تو بالا ہو جائے حق رہ جائے دے میرے سینے پر ہونا ہے کب تک یہ اندھیر میرے سینے پر ہونا ہے کب تک یہ اندھے جام شہادت تو حاضر ہے کر دینے کو سین بھر کر زندہ رہنے والوں کا ہے کی ہے اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر کشمیر لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے انسانوں کی ہستی تو ہے مالک کا انعام انسانوں کی ہستی تو ہے مالک کا انعام لیکن غیر آری جینا ہے ایک دشنا لیکن غیر آری جینا ہے ایک دشنا میں ملتی آزادی تو رہتا کون غلام گرم لہو کا جام ہے اپنی آزادی کا دام اے کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے سیاحوں کو راحت بخشے میرے جبل نہیں سیاحوں کو راحت بخشے میرے جبل نہیں ایک دنیا تیراب کرے میرے دریا اور جھیل ایک دنیا تیراب کرے میرے دریا اور جھیل میں دنیا کے اس خطے پر ہوں ایک نقش جمیل جنت کے حقداروں میں جنت کی تمثیل اے لوگو کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے انسانوں کی رائے کا ہر دم کرتا ہے اپمان انسانوں کی رائے کا ہر دم کرتا ہے اپمان اور دنیا میں کہلاتا ہے جمہوری پردھان اور دنیا میں کہلاتا ہے جمہوری پردھان ظلمت گنمکش کا پیکر ہے گاندھی کی سنتان خون کی ہولی کھیل رہا ہے مجھ پر ہندوستان اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا عالم جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا عالم برسردار رہیں گے جب تک آزادی کے پرچم برسردار رہیں گے جب تک آزادی کے پرچم جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا عالم عالم جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا رہیں گے جب تک آزادی کے پرچم برسردار رہیں گے جب تک آزادی کے پرچم تب تک ہر سردار کے سر پر اپنی دار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا کو اپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا ہر ایک کشمیر کی نظر ہر دم اس پار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں کل ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل جموں اور کشمیر کی سب کلیاں گنچے اور کوپل جموں اور کشمیر کی سب کلیاں گنچے اور کوپل بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل جموں اور کشمیر کی سب کلیاں گنچے اور کوپل جموں اور کشمیر کی سب کلیا بنچے اور کوپل ہند سے لڑنے مرنے کو ہر شہ تیار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی ہوئی تو ہندو بنیا سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو پاکستان کی جیت رہے گی ہند کی ہار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا پیروں کی شاخوں میں بھی اب ایسی دھار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جی، میں نے جو نظم پڑھوں گا ہمارے محبوب کمانڈر عبد الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے سنیے آئے خدا تیری الفت میں اب زندگی گزارا کریں گے آئے خدا تیری الفت میں اب ہم زندگی گزارا کریں گے عمر بر عشق کے پیتے رہیں گے عمر بر عشق کے پیتے رہیں گے ہر ستم یوں گوارا کریں گے خدا تیری الفت میں اب ہم زندگی گزارا کریں گے زندگی منتظر ہے جس کی زندگی منتظر ہے جس کی یاد ہم دم ہے دل میں اسی کی آئے خدا تیری الفت میں اب ہم زندگی گزارا کریں گے بن کے دلہا میں جس دم چلوں گا بن کے دلہا میں جس دم چلوں گا دیکھنا سب نظارہ کریں گے اے خدا تیری الفت میں اب ہم زندگی گزارا کریں گے جس دم ہم وہاں پر پہنچیں گے جس دم ہم وہاں پر پہنچیں گے اور علم ہمیں پکارا کریں گے اے خدا تیری الفت میں اب ہم زندگی گزارا کریں گے جنت میں بڑی چہل پہل ہے کہ وہاں شہدائے کشمیر کی مسلسل آمد آمد ہے اور مارکئے کارزار میں ان شہیدوں سے پیچھے رہ جانے والے شدت سے اپنی باری کے منتظر ہیں کہ شہادت ہی تو مطلوب و مقصود مومن ہے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں اے پرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم میں انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہیدوں کالی ہاتھوں روک کے بھارت کی جلواروں کو کالی ہاتھوں روک کے بھارت کی جلواروں کو تم نے پلتا ہے گنگا جمنا کے دھاروں کو تم نے پلتا ہے گنگا جمنا کے دھاروں کو تم نے لہو سے ہے وادی کے چناروں کو تم نے لہو سے ہے وادی کے چناروں کو تم نے بنایا شولہ آزادی کے شراروں کو وہ دیپ جو تم نے جلایا ہے وہ ملت کا سرمایا ہے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں اے مسکرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہیدوں بھارت میں تم سارے مظلوموں پہ چلا کے گولی بھارت میں تم سارے مظلوموں پہ چلا کے گولی اپنے طور پہ تو کھیلی تھی جی بھر خون کی ہولی اپنے طور پہ تو کھیلی تھی جی بھر خون کی ہولی اس ہولی سے آنکھ مگر سارے کشمیر نے کھولی اس ہولی سے آنکھ مگر سارے کشمیر نے کھولی اب وہ آزادی کھیل رہی ہے ہند سے آنکھ ہم ایسا ماریں گے بھارت کے کھلاڑی ہاریں گے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں پرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم چم اٹھانے والے تم انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہیدوں آزادی کی راہ اگر سے ہے بے حد دشوار آزادی کی راہ اگر سے ہے بے حد دشوار گہرے غار ہے ایک جانب اور ایک جانب خوفار گہرے غار ہے ایک جانب اور ایک جانب خوفار لیکن ان کے بیچ سے ہم جائیں گے اب اس پار لیکن ان کے بیچ سے ہم جائیں گے اب اس پار اور اس پار سے لائیں گے ہم لڑنے کو ہتھیار ہندو دھم ٹولیں گے ہم ایسی بولی بولیں گے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں اے مسکرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار کرنا ہم بھی ہے ہم بھی ہے کشمیر کے شہیدوں ایک کشمیر کی بات نہیں ہے اب شرقی پنجاب ایک کشمیر کی بات نہیں ہے اب شرقی پنجاب آزادی کی خاطر اندر اندر ہے بیتاب آزادی کی خاطر اندر اندر ہے بیتاب پورا ہوگا اب کشمیر اور خالصان کا خواب پورا ہوگا اب کشمیر اور خالصان کا خواب سخت گرفت میں جکڑے ہیں ہند تیرے آسان درد درد ہے رنگ تیرا اب ٹوٹے گا رنگ تیرا کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت کے جانے والوں احمد پرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے اے شاہ حمدان کے وارثوں اے سید علی گیلانی کے شیروں ہندوستان کی خوف زدہ اور لرزاں ترساں فوج پر ایک بار اور کہ اب فتح کے دن تھوڑے ہیں جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازی کی تیاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو گور شب میں چار سو کرنوں کی ایک تحریک ہے گور شب میں چار سو کرنوں کی ایک تحریک ہے تم اگر سورج ہو تو کیا غم کے شب تاریخ ہے تم اگر سورج ہو تو کیا غم کے شب تاریخ ہے تھکے مت بیٹھو کے اب تو صبح نو نزدیک ہے ظلم تو پر آگری کمار سرکاری کرو غازیوں جس تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو وہ ترانے گاؤ جن سے پھول سب ہنسنے لگے وہ ترانے گاؤ جن سے پھول سب ہنسنے لگے اہل بھارت ہند کو خود گالیاں بکنے لگے اہل بھارت ہند کو خود گالیاں بکنے لگے ڈر کے مارے دانت ہندی فوج کے بجنے لگے آج سارے ہند پر وہ کب کی تاریخ کرو واضح جش آزادی کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازیو تم سب ہو مسلے خالد بن ولی غازیو تم سب ہو مسلے خالد بن ولی خوب جی بھر کے منانا فتح پر سب جشن عید خوب جی بھر کے منانا فتح پر سب جشن عید ہاں مگر جن کے ہوئے ہیں بھائی اور بیٹے شہید پہلے تم ماؤں اور بہنوں کی غمخاری کرو کرو غازی آزادی کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو بھارتی اپنے بتوں کے منہ پر کالک مل گئے بھارتی اپنے بتوں کے منہ پہ کالک مل گئے سینکڑوں آنکھوں کے سورج چاند تارے ڈھل گئے سینکڑوں آنکھوں کے سورج چاند تارے ڈھل گئے عزتیں لوٹی گئی لوگوں کے گھر تک جل گئے مل کے ان مظلوم لوگوں کی نگہداری کرو غازیوں جس نے آزادی کی تیاری کرا جمو کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو کون بوڑھا رو رہا ہے دیکھنا اس قبر پر کون بوڑھا رو رہا ہے دیکھنا اس قبر پر ہو گیا قربان کیا اس کا کوئی لگتے جگل ہو گیا قربان کیا اس کا کوئی لگتے جگل اس بزرگ نا کا دست شب تھام کر دوست تو سب غم زدہ لوگوں کی دلداری کرو غازیوں جس آزادی کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو لشکر کشمیر تو ہتھیار اپنے مت اتار لشکر کشمیر تو ہتھیار اپنے مت اتار اور بھی گلشن ہے دنیا میں بہت سے بے بہار اور بھی گلشن ہے دنیا میں بہت سے بے بہار مدتوں سے ہے جنہیں کچھ غازیوں کا انتظار تمہیں مسلم کی سالاری کرو غازی آزادی کی تیاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو پھر سجانی ہے تمہیں اجڑی ہوئی گلیاں اگر پھر سجانی ہے تمہیں اجڑی ہوئی گلیاں اگر تم کھلانا چاہو مرجھائی ہوئی کلیاں اگر تم کھلانا چاہو مرجائی ہوئی کلیاں اگر ختم کرنا ہے ہر ایک دشمن کی رنگ رلیاں اگر پیار اللہ اور نبی سے دین کرو یاری کرو غازیو آزادی کی تیاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازیوں جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازی جشن میں آزادی کی تیاری کرو جمو کشمیر میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانو یہ جہاد کرتے رہنا جہاں بچے مر رہے ہیں جہاں رو رہی ہیں ہوا کے لب پہ آہیں تو گھٹائیں رو رہی ہیں جہاں گر گئی مساجد جہاں گر گئی مساجد تو فضائیں رو رہی ہیں میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا جہاں ہندو بز دلوں کو لگے سال بھائی کے کے جہاں ہندو بز دلوں کو لگے سال بھر کے چل کے کبھی وادیوں کے اندر کبھی وادیوں کے اندر کبھی بیچ رہا گزر کے جہاں بار بار الٹا ہے زہر بر کے میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا جہاں ظلم کے مقابل بڑے عشق کے سپاہی جہاں ظلم کے مقابل بڑے عشق کے سپاہی چلے موت کے سفر پر رہے حریت کے راہی وہ یقین غازیانہ وہ خودی کی بے بنائی میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں جہاں گول پھٹ رہے ہیں جہاں عضو کٹ رہے جہاں گول پھٹ رہے ہیں جہاں ازو کٹ رہے کے ہاتھوں کبھی ٹینکو لٹ رہے ہیں ابھی ہم لکش سے دشمن ابھی پیچھے ہٹ رہے ہیں میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہے نا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہے نا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں یہ جہاد کرتے رہنا میرے تن کا ذرہ ذرہ جہاں جا کے کام آئے میرے تن کا ذرہ ذرہ جہاں جا کے کام آئے میری خواہش شہادت کوئی موجودہ دکھائے نہ بہانا اشک جب بھی میری لاش کوئی لائے نہ بہان اشک جب بھی میری لاش کوئی لائے میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرا شوق میرے جذبے کبھی یاد کرتے رہنا میرا شوق میرے جذبے کبھی یاد کرتے رہنا بدوائے آئے گائے بانا مجھے شاد کرتے رہنا ہے جہاد صبر میں بھی یہ جہاد کرتے رہنا ہے جہاد صبر میں بھی یہ جہاں کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا یہ جہاد کرتے رہنا نگمے آزادی برپا آہنگے تو کسلا سل سے کر نگمائے آزادی برپا آہنگے تو خوشلا سر سے کر میں آزادی برپا آہنگے تو خوشلا سر سے سارے سنجر چھوٹ گریں گے ہر ایک دستے کا دل سے کر میں آزادی برپا آہنگے تو خوص سر سے ہم خون سے روشن کرنے اٹھے آزادی کی کندیل جہاں ہم خون سے روشن کرنے اٹھے آزادی کی کندیل جہاں ہے کے پتھر امریکہ بھارت اور اسرائیل جہاں ہے کے پتھر امریکہ بھارت اور اسرائیل جہاں ہم اس رستے کے راہی اکبر ہم اس رستے کے راہی ہیں ہر منزل سنگے میل جہاں ہر منزل سنگے میل جہاں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہر گاؤں سے ہر ایک منزل سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے گے ہر گام سے ہر ایک منزل سے آزادی ہاں ہاں سے وادی کے الحاق کا وعدہ ہے ہاں اپنے پاکستان سے وادی کے الحاق کا وعدہ ہے آزادی پر مر مٹنے کا اب اپنا سخت ارادہ ہے آزادی پر مر مٹنے کا اب اپنا سخت ارادہ ہے ہم دیکھیں گے کس میں دردے دیکھیں گے کس میں دردے سہنے کی تاب زیادہ ہے سہنے کی تاب زیادہ ہے تم نے ٹکرائے چلو اب ہندی پتھر کی سل سے ہر میں آزادی بربا ہاں گے تو ہر میں آزادی برپا ہاں گے تو سلا سل ہاں سے گنگا جمنا کی لہریں دشمن اور مخالف تیز ہوا گنگا جمنا کی لہریں دشمن اور مخالف تیز ہوا پتوار ہے ہے اپنی شہادت اور آزادی ہے اپنی نیا پتوار ہے اپنی شہادت اور آزادی ہے اپنی نیا جب پار لگانے والا ہے جب پار لگانے والا ہے منجھاروں سے ہم سب کو خدا منجھاروں سے ہم سب کو خدا طوفانوں کا ڈر ہو ہمیں ہم کو اہل ساحل سے کر نغمہ آزادی برپا آہنگے تو کو سلاسل سے کر نغمہ آزادی برپا آہنگے تو کو سلاسل سے آزاد بہاروں میں بدلے گی آج خزاں بربادی کی آزاد بہاروں میں بدلے گی آج خزاں بربادی کی ہاں کا قبرستان بنے گی دھرتی اپنی وادی کی ہاں ہند کا قبرستان بنے گی دھرتی اپنی وادی کی بھارت کی چتا کے شوروں سے بھارت کی چتا کے شوروں سے گی کرن آزادی کی گی کرن آزادی کی اللہ کو یاد کرو تو صحیح ایک بار ذرا سچے دل سے کر آزادی برپا آہنگے تو دل سے کر آزادی سے مت پوچھو شام علم میں بھی جشن بارات بپا کیوں ہے مت پوچھو شام علم میں بھی جشن بارات بپا کیوں ہے چہرا ہے آج کپن اپنا مہندی کی جگہ تازہ تازاب ہے چہرا ہے آج کپن اپنا مہندی کی جگہ تازہ تازاب ہے کشمیر کی ان باراتوں میں کشمیر کی ان باراتوں میں ہر شخص انوکھا مجنو ہے ہر انوکھا مجنو ہے اور آزادی کی لیلا ہم کو دیکھ رہی ہے محمل سے کر نگمائے آزادی بربا تو سے کر نگمائے آزادی تو ہم گے تو انصاف کی کچھ امید نہیں ہم کو ہندو بدذاتوں سے انصاف کی کچھ امید نہیں ہم کو ہندو بد ذاتوں سے کیوں امن کی باتیں کی جائیں اب لاتوں اور مناتوں سے کیوں امن کی بات باتیں کی جائے اب لاتوں اور مناتوں سے بھارت وہ بھوت لاتوں کا اللہ اکبر بھارت وہ بھوت لاتوں کا آئے گا نباد جو باتوں سے آئے گا نباد جو باتوں سے ہم چھین کے لیں گے آزادی اب اہل کفر و باطل سے کر نغمہ آزادی بربا ہم گے تو تو سلاسل سے کر نغمہ آزادی بربا ہم گے تو تو سلاسل سے خود سارے خنجر چھو

پاکستان کے ان داستان کو ایک ایک منظر میں اسلامی نظریہ زندگی کے لیے قربان ہونے والوں کا لہو ہر کریا ہر گوشہ ہر گام بہتا نظر آتا ہے اس میں انہوں نے ان شہیدوں کے لہو کو بھی شامل کیا ہے جو وطن عزیز پاکستان کے نظریے کو اختیار کرنے کے جرم میں جان ہار گئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو یہی سبق دے گئے یہ داستان خونچ کا یہ وادیا لہو لہو میرا قلم لہو لہو میری زبان لہو لہو یہ داستان خونچ کا یہ وادیا لہو لہو میرا قلم لہو لہو میری زبان لہو لہو وہ برف پوش دل وہ دل پڑے وہ گاڑیاں وہ دل کبھی چار میرا قلم لہو لہو میری سلطان خوج کا یہ وادیا لہو لہو میرا قلم لہو لہو میری زبان لہو لہو یہ راستان خوج کا یہ وادیا لہو لہو میرا قلم لہو لہو میری زبان لہو لہو یہ داستان خوج کا یہ وادیا لہو لہو ابھی میں نے جنظم پڑھوں گا ونظم ہمارے محترم ساتھیوں کے لیے گفٹ ہے تو پھر سنیے اسلام کا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے تو عید کی دنیا میں ایک دم مچا دیں گے اسلام کا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دام مچا دیں گے گجیں گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں گجیں گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں سورج پھوکیں گے کو جگا دیں گے سورج پھوکیں گے مردوں کو جگا دیں گے اسلام کسی سیکھا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے تو عید کی دنیا میں ایک دم مچا دیں گے اسلام ہے مشین اپنا اسلام ہے دین اپنا اسلام ہے مشین اپنا اسلام ہے دین اپنا اسلام کی خاطر ہم گھر بار لوٹا دیں گے اسلام کی خاطر ہم گھر بار لوٹا دیں گے اسلام کا سیکھا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دم مچا دیں گے قرآن کی دولت کو سنا سے لگا کر ہم قرآن کی دولت کو سنا سے لگا کر ہم قرآن کی عظمت پر سر اپنا کٹا دیں گے قرآن کی عظمت پر سر اپنا کٹا دیں گے اسلام کا سیکھا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں کے دم مچا دیں گے محبوب کی امت ہے ہم دنیا کو ہلا دیں گے محبوب کی امت ہے ہم دنیا کو ہلا دیں گے لوگوں نہ ہمیں چھیڑو طوفان مچا دیں گے کون ہمیں چھیڑو طوفان مچا دیں گے اسلام کا سیکھا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے تو کی دنیا میں ایک دم مچا دیں گے چینی ہو افغانی سندی ہو ہندی بنگل ہو یا برما ہم سب کو ملا دیں گے چینی ہو افغانی سندھی ہو ہندی بنگل ہو یا برما ہم سب کو ملا دیں گے اسلام کا سیکھا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دم مچا دیں گے اسلام کا سیکھا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے